واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ۖ ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم عَذَابًا مُهِينًا اور جب آپ ان کے ساتھ ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہیں پس جب وہ سجدہ کر لیں تو آپ کے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں کفار تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے ذرا غافل ہو کہ وہ تم پر یکبارگی چڑھ آئیں اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم مریض ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے اس میں اور اس کے بعد والی آیت میں حالت خوف میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے احمد ابو داود اور نسئی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ جاتے ہوئے مقام عصفان میں تھے کہ مشرقین نے آپس میں کہا یہ لوگ ابھی کچھ ہی دیر بعد ایک اور نماز پڑھیں گے جو انہیں بہت ہی محبوب ہے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے حالت خوف کی نماز پڑھی بعض لوگوں نے کہا کہ خوف کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی اس لیے کہ اللہ نے صلاح خوف کے لیے آپ کا ہونا شرط قرار دیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے بعد صحابہ اکرام نے حالت خوف میں نماز پڑھی اور آپ کی سنت پر عمل کیا احادیث میں اس نماز کی ایک صورت یہ آئی ہے کہ مسلمانوں کی فوج دو جماعتوں میں بٹ جائے گی ایک جماعت دشمنوں کے سامنے کھڑی ہوگی اور دوسری جماعت فوج کے قائد کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گی اس کے بعد امام اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا اور نماز پڑھنے والی جماعت دوسری رکعت پڑھ کر سلام کے بعد دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے آ جائے گی امام انہیں اپنی دوسری رکھت پڑھائے گا اور سلام پھیر دے گا اور دوسری جماعت اپنی دوسری رکت پڑھ کر سلام پھیر دے گی دونوں حالتوں میں مسلمانوں کے ہتھیار ان کے پاس رہیں گے تاکہ دشمن انہیں خالی ہاتھ سمجھ کر حملہ نہ کر دے امام شوکانی کہتے ہیں کہ احادیث میں صلاط خوف کی متعدد صورتیں آئی ہیں اور تمام ہی صورتیں صحیح ہیں کسی بھی صورت پر عمل کرنا جائز ہے جن لوگوں نے کسی ایک صورت کو اختیار کیا ہے اور باقی دوسری صورتوں کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے